متر نے کہا مجھے قطادہ نے مترف بن عبداللہ بن شخیر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قبیلہ مجاشع سے تھے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے اس کے بعد قطادہ سے ہشام کے حدیث کے مطابق حدیث بیان کی اور اس میں مزید یہ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہی کی ہے کہ تم سب توازو اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے اور کوئی شخص دوسرے پر زیادتی نہ کرے انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ تم میں یعنی برائی کے کاموں میں دوسروں کے پیچھے لگنے والے ہیں والوں اور مال کی بھی متلاشی نہیں کہ کما کر دوسروں سے مستغنی ہو جائیں تمہیں یعنی قطادہ نے مترف سے کہا ابو عبداللہ تو اب یہی ہوا کرے گا انہوں نے نے کہا ہاں واللہ میں جاہریت کے زمانے میں انہیں دیکھا ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص پورے قبیلے کی بکریاں چراتا تھا اسے ان کی کنیز کے سوا کچھ نہیں ملتا تھا جس سے مجامعت کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار دو سو دس